سب کے داتا آئے جھومو میلاد نبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد نبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد نبی ہے دل بڑا مسرور ہے بولو عید میلاد نبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی عید کی تو نبی دو گئے میرے آقا آئے جھی میرے داتا آئے جھومو پیارے آقا آئے جھومو سب کے داتا آئے جھومو میرے مرحبا سردار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مر منٹار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا آقا مر ہبا دادا کی مت مرحباٹا مت مرحبا ہبا مرحبایا مستحفا مل ہبایا مستحفا مر مرحایا پا مل مربایا مستح آقا آئے میرے دادا آئے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 ذرا سب جہاں کا ذرا ذرا سب جہاں کا نور سے مہور میرے آتا آئے میرے داتا آئے میرے آقا آئے میرے داتا آئے پیارے آتا آئے سب کے ملک ہے شاد ماں خوش آج ہر ایک ہر ہے ملک ہے شاد ماں خوش آج ہر ایک ہر ہے ملک ہے شاد ماں خوش آج ہر ایک ہے ہاں مگر شیطان میں ہاں مگر شیطان میں رفقہ بڑا رنجور ہے آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو پیارے آقا آئے جھومو سب کے داتا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے آتا آئے میرے سب کے ہار آئے جھومو سب کے یار آئے جھومو سب کے آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو آمد سرکار سے ظلمت گوئی کا پور ہے آمد سرکار ظلمت گوئی کا پور ہے آمد سرکار ظلمت ہوئی کپور ہے آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کپور ہے کیا زمین کیا آسمان کیا زمین کیا آسمان نور ہے میرے آتا آئے میرے داتا آئے میرے مولا آئے جھومو میرے حامی آئے جھومو میرے آور آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو جشن میلا دبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم جشن میلا دن نبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم جشن میلا ہے کیوں نہ آج ہم جشن میلاد نبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم جشن میلا نبی کیوں نہ جھومے آج ہم مسکراتی ہے بہاریں مسکراتی ہے بہاریں سب پزا نور گئے میرے دادا میرے حامی آئے میرے یاور آئے میرے کے بادل چھٹ گئے ہر غم کا مارا جھوٹا غم کے بادل چھٹ گئے ہر غم کا مارا جھوٹا غم کے بادل چھٹ گئے ہر غم کا مارا جھوٹا آ گیا خوشیاں لیے آ گیا خوشیاں لیے آ گیا خوشیاں لیے ماہ ربیع النور ہے آقا آئے جی میرے داتا آئے پیارے آقا آئے میرے داتا آئے میرے داتا آئے خوب دیوانوں پڑھو تم خوب دیوانوں پڑھو تم سب درود اب جھوم جھوم خوب دیوانوں پڑھو تم سب درود اب جھوم جھوم خوب دیوانوں پڑھو پڑھو اب درود اب جھوم جھوم خوب دیوانوں پڑھو تو اب درود اب جھوم جھوم خوب دیوانوں پڑھو تم سب درود اب جھوم جھوم آج آیا وہ جہاں میں آج آیا وہ جہاں میں جو سراپا نور ہے جھومو میرے آقا تمو میرے داتا تمو پیارے آقا جھومو میرے داتا جھومو آئے آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منتھار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا غمخار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا رہبر کی آمد مرحبا انور کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا طیب کی آمد مرحبا طاہر کی آمد مرحبا امین کی آمد مرحبا صادق کی آمد مرحبا احمد کی آمد مرحبا محمود کی آمد مرحبا احمد کی آمد مرحبا حامد کی آمد مرحبا حامد کی آمد مرحبا حبیب کی آمد مرحبا تادی کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا زیشا کی آمد مرحبا آلہ کی آمد مرحبا بالا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا مابا کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا عربی کی آمد خرشی کی آمد مرحبا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 آمنا کچھ تو کی میلاد ہو تیرا آنگن نور بلکہ تیرا آنگن نور بلکہ گھر کا گھر سب نور ہے آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو پیارے آتا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو غم زدو تم کو مبارک ہم غلط ہو جائیں گے غم زدو تم کو مبارک ہم غلط ہو جائیں گے غم زدوں تم کو مبارک ہم غلط ہو جائیں گے آ گیا وہ جس کے صدقے سے آ گیا وہ جس کے صدقے سے بلا کا پور ہے میرے آقا آئے میرے داتا آئے میرے آتا آئے میرے داتا آئے جھوم مصطفیٰ اتار کا دعویٰ ہے یہ ہو غلام مصطفیٰ اتار کا دعویٰ ہے یہ ہو غلام مصطفیٰ بدکار کا دعویٰ ہے یہ غلام مصطفیٰ بدکار کا دعویٰ ہے یہ کاش آقا بھی یہ فرمائے کاش آقا بھی یہ فرمائے ہمیں منظور ہے میرے آقا آئے میرے داتا آئے جھو پیارے آقا آئے جھو میرے داتا آئے جھولی میرے آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو سب کے آقا آئے جھومو سب کے داتا آئے جھومو سب کے حامی آئے جھومو سب کے یاور آئے جھومو دیکھو مدنی آئے ہاں ہاں مکی آئے جھومو دیکھو آقا آقا آئے آئے جھومو جھومو جھومو اکا جھائے جمو آکائے جمو اکا چھ آکائے تیرہ جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو اگر آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو اگر آج جھومو گے کب جھومو گے دیوانو اگر آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں مچل جاؤ تمہارا ماں چل جاؤ تمہارا یاور آنے والا ہے جھومو میرے داتا جھومو پیارے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو موبارک ہو گوشے پروشے سے باہر آنے والا ہے مبارک ہو گوشہ پردے سے باہر آنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے آئے جھومو میرے دادا آئے جھومو آقا آئے جھومو میرے دادا آئے جھومو میرے آئے جھومو سب کے آقا آئے جھومو میرے جاتا آئے جھومو میرے دادا آئے جھومو میرے جاتا آئے جھومو جاتا آئے جھومو جھومو آقا آئے جھومو جھومو آقا آئے جھوکا آئے آقا آئے جھومو